زمین سے آسمان تک گناہ پھر بھی مغفرت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے یا یہ فرمایا جس کے قبضے میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اگر تم اس قدر خطائیں کرو کہ وہ زمین و آسمان کے درمیانی خلا کو بھر دیں اور پھر بھی تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو گے یعنی مغفرت طلب کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائیں گے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے یا یہ فرمایا میری جان ہے اگر تم خطائیں نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے آئیں گے جو خطائیں کرے گی پھر استغفار کرے گی تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں گے عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول والذی نفسی بیدہی او والذی نفس محمد بیدہی لو اخطاتم حتى تبلغ خطاياكم ما بين السماء والارض ثم استغفرتم لغفر لكم والذي نفس محمد بيده او والذي نفسي بيده لو لم تخطئوا جاء الله عز وجل بقوم يخطئون ثم يستغفرون فيغفر لهم